ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ اور اب مجاہدین تیار ہیں امام مادی بھی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے یہودیوں نے ختم ہونا ہے کہاں ڈھونڈتے پھریں گے دو سو پڑے تھے روس کے اندر تین سو پڑے تھے انڈیا کے اندر کوئی کہیں گھسے تھے کہیں کہیں گھسے تھے ٹماٹروں کے بھاؤ بک رہے تھے آج سارے جمع ہو رہے ہیں برطانیہ کے کیسینو سارے یہودی چلا رہے تھے وہ بھی جمع ہو رہے ہیں سب ایک جگہ جمع ہوں گے بقام لد جس جگہ پر دجال نے قتل ہونا ہے اس مقام پہ پہ انہوں نے اپنا جنگی انہوں نے اپنا جنگی اڈا بنا دیا ہے اور حضور نے کہا تھا کہ کوئی درخت بھی انہیں پناہ نہیں دے گا کوئی پتھر بھی پناہ نہیں دے گا ایک غرقت کا درخت ایسا ہے جو انہیں پناہ دے گا آج پورے اسرائیل میں غرقت کے درخت لگا رہے ہیں کہ ہمیں پناہ دے دو گے غرقت کا درخت کتنی دیر تمہیں چھپائے گا نہیں چھپ سکو گے اس کے پیچھے بھی مارے جاؤ گے مسلمانوں موسم بہار جہاد کا آیا اللہ تعالیٰ نے فلسطین سے لے کے افغانستان تک کشمیر سے لے کے چیچنیا تک ماؤں بہنوں کا جذبہ بلند کیا ایک ایک خاتون ہوا نے جو مسلمان بچی تھی چیچنیا میں اپنے ٹرک میں بارود بھر کے پورا کا پورا روس کا ایک اڈا تباہ کر کے مسلمان بہنوں کو سبق سکھایا آج کئی مسلمان بچیوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہم ہوا کی طرح فدائی حملے کے لیے تیار ہیں ان حالات میں اللہ نے جو سب سے بڑا کام لیا وہ ان تین شہدائے بابری مسجد سے لیا یہ تینوں عجیب نوجوان تھے ایک کا نام عبد العزیز بروہی کوئی تھا جس کو استاد حذیفہ کہا کرتے تھے کتنا خوبصورت کتنا لمبا کتنا طاقتور کتنا غیرت مند کتنا جرت مند انسان تھا بابری مسجد کے قریب پہنچا دوسرا استاد ابو طلحہ تھا لیاقت اصلی نام تھا ہمارے ہمارے ہاں استاد ہوا کرتے تھے مجاہدین کو سکھایا کرتے تھے وہ بھی وہاں پہنچے ایک میرے حارسین میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے فیضان پاملا ان کا نام تھا وہ بھی وہاں پہنچے جا کے ہم نے انہیں کہا قیدی چھڑانے ہیں جی جہاد کرنا ہے ٹیلی فون پہ بتایا بابری مسجد کی جگہ مندر بنا ہوا ہے ہم نے اس مندر کو گرانا ہے ہم نے کہا پہلے جا کے دیکھ تو آؤ منظر کو تینوں گئے باری باری اندر گھسے واپسی پہ فون کیا فون پہ رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے دھاڑے مار رہے ہیں ہم نے کہا کیا کہتے ہو کہا اما ناراض ہے اما کی جگہ مندر بن گیا ہے مسجد کی جگہ ہمیں ایک ارب بائیس کروڑ مسلمانوں کے جیتے جی آج وہاں بت رکھے ہوئے ہیں مسجد کی جگہ بت دیکھ کے ہمارا دل کٹ چکا ہے ہم نے کہا علاج کیا ہوگا کہا بیٹا مانگتی ہے آپ ہمیں اجازت دے دو ہم اس متقدے کو گرا دیں گے ساری دنیا کے کافروں کو بتائیں گے کہ ہم اپنی اینٹوں کا بھی حساب چکاتے ہیں عزتوں کا بھی حساب چکاتے ہیں اللہ نے ان تینوں کو قبول کیا انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ گرنیڈ باندھے ہاتھوں میں کلاشن کوفے لیے اللہ نے انڈیا کے اندر ان تک اسلحہ پہنچایا آج لوگ کہتے ہیں آپ ہندوستان کی جیل سے مضمون کیسے ایسے لکھتے تھے دیکھو میرے ان شہیدوں کو اللہ نے ہندوستان میں لکھنؤ کے علاقے میں فیض آباد کے علاقے میں کلاشن کوفے پہنچائی ہے ہیڈ گرنیڈ پہنچائے ہیں وائرلیس سیٹ پہنچائے ہیں یہ میرے اللہ کا نظام ہے آسمانوں سے فرشتے اتر کے مجاہدین کی مدد کرتے ہیں وہ بابری مسجد کے قریب پہنچ گئے جامع شہادت نوش فرما گئے اور امت سے پوچھ گئے کہ کیا ہمارا مشن اسی طرح ادھورا رہے گا